يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن اے میرے نبی لوگ آپ سے ہلال یعنی نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کی تعین اور حج کے وقت کی تعین کا ذریعہ ہے اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی کی راہ اختیار کرے اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو آیت کا پہلا حصہ یس کا انل اہل معاذ بن جبل اور سالبہ بن غنم رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوا ان دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا راز ہے کہ چاند دھاگے کے مانند باریک طلوع ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ گول ہو جاتا ہے پھر گھٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے ایک حال پر باقی نہیں رہتا تو یہ آیت نازل ہوئی ابو نعیم ابن عساکر جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ چاند کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات زندگی کے اوقات مقرر کرتے ہیں قرض روزہ افطار حج اجرتیں ماہواری کے ایام عورتوں کی عدت اور بہت سی شرطوں کی مدت یہ سارے معاید چاندی کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو انصار اور دوسرے عرب حج کا احرام باندھ لینے کے بعد اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے تھے ان کا خیال تھا کہ عبادت اور نیکی کا تقاضا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوا کی راہ اختیار کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ حالت احرام میں بھی اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوں